حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا تو مجھے حکم دیا کہ میں بارش سے سراب ہونے والی فصل میں سے دسواں حصہ اور ڈول اور راہٹ کے ذریعے سے سراب ہونے والی فصل سے بیسواں حصہ زکوٰۃ وصول کروں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چار سو بانوے